سیدنا معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جو آدمی اپنے رشتہ دار کے پاس آ کر اس سے ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہو لیکن وہ اسے نہ دے تو قیامت کے دن اس مالک کے لیے ایک سانپ بلایا جائے گا جو اپنی زبان کو ہلاتا ہوگا یہ سانپ اسی کا زائد مال ہوگا جو اس نے مانگنے والے کو نہیں دیا تھا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں جو رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار سے زائد چیز کا سوال کرتا ہے اور وہ اسے نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ ایسے مال کو اس کے لیے سانپ بنا دے گا جو قیامت کے دن فیصلہ مکمل ہونے تک اسے ڈستا رہے گا حدیث نمبر تینتیس سو بہتر مسند احمد